حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالی سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں پہلا عربی ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 131